حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو اڑتیس